ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا